مرسل سيد الأنبياء وعلى آله وعلى صدق الله مولانا إن الله وملائكته يصلون واحر شاید سبحان اللہ سبحان اللہ always. طرح منشور ہے احوال کے مطابق جناب کے سامنے بہت اچھا اسلام کی ایک گل ایک مسئلہ بیان کرا سبحان اللہ مسئلہ سبحان اللہ سبحان اللہ دلائل عنوان کا معروف ہونا کوئی نقصان نہیں ہو جبکہ عنوان سے دلائل کا بیان معروف نہیں عنوان کا پہلا معلوم ہو جانا ہر گلے والا کو بوئے دیگر عنوان عنوان اگر سے پہلا معلوم معلوم ہے ہے اس بات کا طریقہ نہیں بیان کا فائدہ دیتا ہے اللہ پاک تو الگ ہے کسی اور پکارنا اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کبھی تو اس کو توفید اور شرک کا دار و مدار قرار دیا جاتا ہے خراب ہو جی ہے جی اللہ کے علاوہ ہو تو کو جائے ورنہ بعض اوقات زندہ سے مردہ کا فرق جاتا ہے زندہ اور مردہ کے ساتھ فرق کہ جی اگر زندہ کو پکارا تو شرم نہیں ہوگا مدعا کو پکارا تو شرم ہوگا کبھی حاضر اور غائب کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے جی اگر غائب ہے تو پکارا شرم ہو جائے گا اگر حاضر ہے میں اس اپنے یہ یہ کرنا چیزاں اصولی توحید اور اور شرک کا دار و مدار کسی چیز کو دو توحید اور شرک کا اللہ اللہ سبحان سبحان پکارنا پکارنا نہ زندہ زندہ سے سے مردہ نہ سام یہ زندہ سے مانگنا اور مردہ سے مانگنا حاضر سے مانگنا غائب سے مانگنا یہ چیزیں نہیں ہاں، ہاں، ہاں، بتا یہ فرنگ اصل چیز ہے وہ عقیدہ پایا یعنی عبادت کا مستحق اللہ کو علاوہ کسی اور سمجھا جا رہے رب سمجھا جا رہے ہوں بانگ پکارے بانگ نہ پکارے بانگ زندہ سمجھے بانگ زندہ نہ سمجھے زندہ نو پکارے بدلا نو پکارے حاضر نو پکارے کایا نو پکارے نہ پکارے ہر حال اور اگر یہ سارا کچھ یعنی عبادت کے لائق اور رب اللہ واسطے خاص سمجھے اور پاگل پکارے باوے نہ پکارے باوے زندہ نو باوے مردہ نو باوے حاضر نو باوے غائب نو وہ مومن ہے موحد blood pressure blood pressure blood pressure آپ خود بیماری حالانکہ آج خود بیماری نہیں یہ بیماری کی علامت ہے جوش آیا وہ دور کیا جائے وہ علاج ہو جائے بلڈر سمجھ لیا یہ علامات اور علامات موجب نہیں ہوتی علت موجب ہوتی ہاں، ہاں، ہاں۔ علامات ضروری نہیں ہر جس جگہ پہ علامت پائی جائے پائی دور سے ہمیں دھواں نظر آتا ہے سردیوں میں دھواں علامت ہے آپ کی لیکن تو کو مبین لیکن علت نہیں اس وجہ سے اگر وہی علامت کافر مشرق میں پائی جائے تو مشرق قرار دیں گے اگر مسلمان میں پائی جائے تو اس کو مومن ہی کہیں گے علامہ پکارنا غیر ہے اس کے لیے جو آیت پاک استدلال میں پیش کی جاتی ہے نہ چیز نے وہ تدعو مع اللہ کے کے لیے تو اللہ ساتھ کسی کو مت کا اس آیت کو یہ سمجھنا کہ پکارنا ہو گیا ایک کیوں جی کہ اس آیت کو مکمل پڑھ کے جب غور کرتے ہو نا بڑا غلط یا مانا ایسا بنتا ہے کہ جیسے تو کوئی بھی مشورہ وہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو یہ تو ساتھ ہی لگ رہا ہے ظاہر کہ مسجد بیٹھ کے اللہ نال کی سنت کا لحاظ اگر تو بندہ کہہ رہا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اور ساتھ میں پکارتا ہے کسی دو بچے اسپیکر بند کر وہ پانی لیا بچہ اور فلاں کا تو وہ مشرق ہو جائے گا کیوں مشرق ہو جائے گا کہ اس نے مسجد پہ بیٹھ کر اللہ کے ساتھ اور کو پکارا اور بیڑا غلط ہو گیا لازمن بات ہوا یہ پاک کا تو مطلب صحیح اور یہاں پر یہ نہیں کہا گیا اللہ کے خاص کسی کو مت دوں یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے تو اللہ کے ساتھ کسی یہاں پر آئی ہے علم کے لحاظ سے یہ سا پسی ہے افساہ شرط کا کا اشارہ کرتی ہے اس مطلب یہ نکلے گا مساجد اللہ کے لیے تو جب مساجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت ہو تو جب مساجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو میرا مطلب یہ نکلا کہ اگلی گل مرتب ہو رہی ہے پچھلی گل نکل نہ پکارنا یہ مرتب ہو رہا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے خالی پکارنے کی بات نہیں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ مارنا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار ورنہ دوسرے کو جاتا ہر کسی کو پکار لیکن یہاں پر فرمایا جا رہا ہے مساجد اللہ کے لیے ان میں سے پیشہ ہے اور دوسری ایک آیت ہے وہ بے وضاحت شارہ ہے شاید مساجے کا مطلب یا باد صرف اللہ کی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو معقول سمجھ کر بس اشارہ کی قرآن سے فرمایا مطلب اللہ کے لیے میں کہہ کی ارے بھائی اس کو کہتے ہیں علمی زبان میں مزاج مقصد مساجد بول کر مراد عبادت مساجد مسجد مسجد سجدہ کا سجدے کی جگہ مسجد ہے عبادت کی جگہ اکثر مسجد ہے مساجد کی مراد عبادت دلیل اللہ فرماتا ہے ہر مسجد کے وقت ہر مسجد کے پاس زینت پکڑو زینت تو مراد لباس اس آیت کا معنی ہے مسجد بول کے مراد ہے نماز مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت سے نماز پہلو اس آیت کے قریب نماز لباس بھی فرضیت ثابت کی گئی کہ ننگیا نماز پڑھنا حرام اور اگر اچھی کہنے ہیں کہ مسجد بول کے مسجد ہی مراد ہے کہ مسجد بول کے نماز مراد ہے کیوں ذکر محل ارادہ ہے ہاں یہ بھی مزاج حالیت اور محلیت کی مسجد تھا نماز کی تو اس قرب اور تعلق کی وجہ سے مسجد بول کر وہ عبادت وہ سجدہ وہ نماز مراد لے لی گئی تو مانا بڑھ گیا ہر نماز وقت لباس پہنو ننگیا ہو کے نماز نہ پڑھو انل مساجد للہ یہاں پر بھی وہی کچھ کہنا ہے کیوں اگر اچھی کہنے ہیں کہ مساجد کو مساجد ہی مراد ہے میرے کا مطلب ہے کہ مسجد کو باہر اگر یا رسول اللہ آخی جائے تو پھر سے شرک نہیں بڑھنا چاہیے جب آپ مساجد کی ہو رہی ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو تو لازم آئے گا کہ باہر جن مرضی پکاری جائے جس میں مرضی پکاری جائے وہ انسان سے مرضی پکاری جائے اگر اس کا کوئی کاری نہیں یعنی اگر شرک سمجھے تو ہر جگہ پر سمجھتا ہے اگر نہ سمجھے تو ہر جگہ پر نہیں سمجھتا پھر مساجد بول کے کی مراد ہوا عبادت بولو کی مراد ہوا ہوں مانا کی بڑھیا عبادت اللہ کی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو بٹ پکارو کیا مطلب جب عبادت اللہ کی ہے تو پھر کسی کو معمول سمجھ لو کیوں کا اللہ آ گئی اور اللہ تعالی نے اس اس آیت مبارک کے اندر کہ مساجد اللہ قبول اشارہ فرما لیا اور دوسرے مقام پہ وضاحت فرما فرمانا ہے ولا تدعوا مع الله إلها آخر اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکار اللہ کے ساتھ کسی اور الہ مت پکار بڑے اوٹھے سے کسی کو نہ پکار خالی نہیں آیا داخت وہ محلہ ہے آخر اللہ کے ساتھ اور کو مت چکا اور نہیں آیا کیا ہے الہن آخر اور الہ کو مت چکا وہ یہ ہے مقیت یہ قانون ہوتا ہے کہ مطلب ایک ہی حادثے میں مقیت پر محمول کیا جاتا ہے اصول فکر کا مسئلہ ہے مطلب میں نکال دے گا میں کہنا جی اندر آ جاؤں میرے ساتھی اندر آ جاؤ میں یہ پابندی نہیں لگا کہ فلاں فلاں کتا کے اندر آ جاؤ میں کہنا ساتھی اندر آ جاؤ تھوڑی دیر کے بعد میں کہنا یار پگا والے آ جاؤ اور پہلا میں بول رہا ساتھی وہ پگا والے ٹوپی والے سارے تھوڑی دیر کے بعد میں کہنا پگا والے آ جاؤ اور والا سمجھ جائے گا اللہ اللہ نے فرمایا کے ساتھ کسی کو چکا دوسرے مقام پر فرما دیا اور خدا نہ یہ مطلب مطلب ہے اس مطلب تو مراد بھی یہ ہوئی ہے کہ کلیا پکارنا ہر کسی کا نہیں بلکہ خدا سمجھ کے نہ وہ مطلب اور آیت پاک واضح واضح ہو ہو گیا گیا کہ نہیں لا آخر مطلب کر دیتا دلا تک محلہ ہے مساجے کا میلہ دیکھے وضاحت ہو گئی کہ لا الہ الا جیڑا مساجے کا للہ اشارہ ہے وہ اس آیت سے سراہت ہے جی یعنی اتنے سراہت ہے ادھر اشارہ ہے نہ وہ خالی ہے نہ ہی خالی ہے اگر کوئی غور نہ کرے تو کچھ اس کا تقریب ہاں، اگر اس طرح قرآن پاک کو نہ سمجھا جائے تو طوفان کھڑا ہو جائے پرسنٹ قرآن لڑکے ہو جائے کوئی کسی کے ہاتھ آ بالکل مطلب بالکل واضح بات دوسروں کے لیے لگ رہی ہو سارے واسطے بالکل بدلی ہے اور توجہ ذرا اور پکار سے گھر کرے گل پکار سے کرے اور اس سے جا پہنچی عبادت کسی کی نہیں نہ نہ مستحق عبادت سمجھ باپ ہاں، ہاں، ہاں۔ بھائی اللہ اگے آ جاتا زندہ پکارنا کے خلاف نہیں بردا پکارنا خلاف ہے یہ بھی قرآن کا پاس بالکل دو پکار والے ہاں، ہاں، ہاں، ایک رسول رہا ہے پکارنے سے ایک مشرق رہا ہے ارے بھائی حضرت پوسا کو پکارتے ہیں تو موسا گئے گئے اگر کہتے ہیں زندہ کو پکارنا شرک نہیں دوسرے آ یعنی کی مطلب وہ مومن بن گئے اگر شرک ہے تو رسول مشرق بنتا ہے اور نہ وہ تھی نہ رسول مشرق تھی معلوم ہویا گل زندہ دے پکارن تے تے نہ مستی زندہ تے مردہ دے فرق تے نہ مستی ہن گل کتے جا لوتی جیڑی دا جیز نے پہلو سمجھائی ہے حضرت موسی نے پنجا سمجھا فرعون دی قوم نے خدا سمجھا وہ مشرک رہا پکارنے کے ساتھ یہ صاحب رسالت رہا اللہ اللہ قدرت قدرت زندہ اور حاضر ایک قسم علم ہوں کسی یہ گل بھاری نہیں لگتی اس گل دل دے نہیں آتا جی وہ پکار پیا کیوں سنتا کر سکتا سکتا ہے تو تو پھر پھر گل زندہ مدد یا حاضر غائب نہ اصل جا کے ٹھہری اس کہ جنوں پکار رہے ہیں مانگ رہے ہیں علم ہونا چاہیے کہ میں مینو پکا قدرت ہونی چاہیے کس طرح کی جس کا نفع ہو سکے اور کوئی سمجھے مستقل اس کا اپنا لیکن مستقل نہیں مولا بھی بار کا ہمیں کر دیں ہمت خرچ کر دیں اور گل کیا مکی ہے کہ زندہ پکارنا توحید کو اخلاق کیوں نہیں سمجھا جاتا اس واسطے جی اللہ کا علم ہے کیوں علم ہے تو کیا تعلق ہے اس میں علم رکھا ہے قدرت رکھی ہے تو علم قدرت اللہ تعالیٰ کی کتنی دل ہے اس کے مطابق کچھ موجود پھر کوئی شکر نہیں بننا کیونکہ علم تو آ گیا جب علم اور قدرت عطائی پہ کیا کام کی تو ہوں یہ کہ جنہوں اچھی پکارنے کیا غائب ہو کے یا مرن مقابلے بعد ہوتا ہو کے نہیں آتا مرن تو غائب ہو کے یا فوت یاد بعد شان ہے یا فرق نہ آیا اگر زندہ موجود والی سفر اس غائب اس کا شدہ ہوگی یا زندہ ہو اس کو علم قدرت نہیں جیڑا نبی ولی کول دی وفات تو بعد اللہ پکی اٹل چل کر امبیا السلام سارے نہیں رکھیا سب نال برابری نہیں سب کی انہوں برابری نہیں اللہ تعالی نے ضرور ایسی ضروریاں جیڑیاں کی وجہ سارے انسانوں کو وکرے نکالے اور اللہ کا قرآن پر تو قرآن کو سنا دیکھو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ٹھیک ہے میں اپنے نبی کی گل نہیں کرتا میں تمہیں لگ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سبحان اللہ اللہ دیکھنے کیا زندگی تعالی نے انہاں انہاں انہاں دوسرے دوسرے زندیاں زندیاں بنایا یا تو دا دا بڑا ہی فرق ہے علم انہاں دی قدرت انہاں دی دل انہاں انہاں انہاں دا علم دی دی شان کاقت شانے سی قرآن پر اگر دوسرا ورگی وہ رسول کیوں کیوں یہ امت ہوگی مقدس اتنا نام پہ حق اللہ اللہ اعلم ہے ہے تو یجعل فرماتا میں خوب جانتا ہوں میں نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے جگہ ہو جیسے نہ ہو جا جانے وہ بھی دعوی کر جائے سرکار اگر اسمان ورگا ولی ہوئے تو وہ بھی فرما جاتا ہے خدمی ہا رہی ہے رقبت کل ولی اللہ او لوگو میرا ایک قدم سارے ولیوں کی گردن پہ ہے تاوا تو فرمائے اور رب سونے نے میں تو تواڈا مرکز بنایا ہے Thank you. کیونکہ ٹھیک ہے bi nga xam ne ñooy def اللہ فرماتا ہے والدین نو اوپ نہ آکھیا جے ولا تقل لهما اوپ واہ واہ واہ اللہ واہ کیا بات ہے اوپ دے کہنا کوئی چپیڑا مار دی او اکھیا منے کیتا ہو میں تو چھتر مار دی او پترا کے قرآن دے اللہ اوپ نہ میں اوپ نہیں آکھوں چھتر مار دی تے کچھ جگہ پتری ہو رہے کے اندر چھپی ہمیشہ کے اندر زیادہ چھپ دی چیز وہ علم کو دور ہوتی جاتی جہاں میں قریب ہوتی جاتی جنہیں چھپتی جائے بندہ کو دیکھنا ہوگی گا آپ فرما دے گھر چار دیواری دروازے پھر بسے والے کپڑے کپڑے کے بچ لگا کے رکھو گے میں وہ بھی دسا فرما میں دستا وہ کچھ جو تھی چھپا یہ یہ مسئلہ مسئلہ ہوا طبیعت کا حقیقت معلوما جتنا فرما واسطے اگر نبی اپنی شان دوسرا نرالی نہیں دسنا چاہتا خصوصیت اور امتیاز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو کیوں بتا رہا یہ مطلب یہ نکلیا باقی علم اور قدرت اس سے دوسرے نالوں بہت اچھے ہوتے ہیں برابر جو برابر نہیں ہوتے نا ہوں اگلی گل یہ ہے کہ کیا وفات نہ وفات نہ وشال نہ فوت ہونے نبی کی شان اللہ تعالی کھو لینا ہے سرو کر لینا ہے یا ترقی کرنا یار کر گل سمجھا رہا ہے تھوڑی انصاف پتہ ہے جس کی جیت کا کھانا وہ جانتے ہیں جیت کے جیب ہی پہ اگر پیڑ ہو جی لیکن خوشری نہ چھپرے پاس کے شکر کمال کمال کی کرے اللہ اللہ اللہ تعالی نے دے سبحان سبحان جدو کسی نو کوئی پکار ہے کسی نفے واسطے ضرور واسطے پکار ہے یہ بن رہی ہے چار سو جی۔ سبحان اللہ ایک صورت ہے میں ہوں اپنے پنجابی کا کھانا ڈورا ڈورا بھی کہہ دو یا کھانا اصول نہیں ڈورا جی، ایک ہے ڈورا ڈورے نو پکارے سبحان اللہ سبحان اللہ پکارا نظر نظر آیا پکارے وہ نہ چوتھی سورت کے الٹ بن ہے غلط کہنا کیونکہ پہلی سورت بات ادھر بھی نظر والا ادھر بھی نظر والا پکارا بھی نظر والا جدو پکاریا جا رہا وہ بھی نظر آ رہا بھی کنا والے وہ بھی کنا والے ہاتھ باہ پیے پکارے روک پاپ پیران پکارے پکارے روک پاپ پکارے ادھر بھی دیکھ رہا پیا ادھر بھی دیکھ رہا مشہور ہے آپ ہیں سین ہے فری یاد فوت ہونے کے بعد کیونکہ بڑا فاصلہ ہے یہ چوتھی صدی میں جو ہے نے چھ صدی میں وفات پا گئے ہیں میری کل پر کے سنی کل کر کے سچی کھانا پیڑا سچی پیر پلے بیان مطابق صحیح ہے فرمایا سارے تم جبل اور نہ چھٹی دشمن پیچھو پیا سو میل فاصلہ ہے شہر مسجد نبوی موجود نے تو جو اے رہے التحقيق شرع رسالة شرع تحقيق شرع هدري شرع غاصية وقد يرام مولانا مفتي فضل بچی سیزای دریا دریا رحمت شریف زندہ باد حاج عبد الحق زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ مدد والا والا والا طاقت یہ کر رہا ہے وہ نہ کرا ہوا چوتھی سورج کی پکار والا نہ کیے بخاری بخاری میں وہ وہ دیکھتا دیکھتا دیکھتا دیکھتا رہتا رہتا ہوں ہوں اور رہوں رہوں گا گا تم تم نہیں نہیں دیکھتے دیکھتے میں تو آپ نے فرمایا جو تم نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں دیکھتے دیکھتے دیکھتے میں وہ دے ہوں کوئی کوئی شخص شخص اس اس اس کا کا اختیار فرق کرنا فلاں فلاں فلاں فلاں کو کو کو کو ہیں ہیں یہ بھی چیز کیوں اگر سے طرح مقصود ہوتا تقید ہو جانی سی نہیں ہر سارے آ گئے میں خبردار اللہ نے یہ مت ہے رحمان دیا رحمت اتنے آ گئی کلیانا جی۔ پرچنڈ کے بلانا میرے کی پتا پیڑ ہے جو کرے آ زمین کو پہچان لینا زمین کا سر پہچان لینا زمین کے تھلے کی پہچان لینا جو بھی ہو جو بھی مخلوق سر کمال کی میں یہ کمال ہے کہ اس کی بات پر کوئی بندہ کوئی افراد کا شکار کوئی تفریح کا کوئی حدوں لگ گیا کوئی حدوں پچھا رہ گیا لیکن واحد لوگ ہوں جی حکمت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں کامیاب زندگی گزارن کی دعا بھی کرا متفق نے میں جی سہولت بنایا یہاں سہولت اکل و حکمت کے مطابق ہی صرف پہلی سورت ڈورے ڈورے ڈورے ڈورے ہاں سبحان اللہ آپ نے نورانی اسلامی کتاب حضرت علامہ مولانا مفتی فضر احمد کس کتاب کا استعمال فرمایا اور ایسے بہت ہی بخیرے ہیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اللہ کے فقیروں کے پاس ہی ملتی ہیں ایسا فرق باتیں کر دیا جو لوگ نادان یا رسول اللہ کہنے کے دل کہتے ہیں یا علی یا خود کچھ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ باتیں یہ حقائق انسان سینے میں سمو لے تو سارے مسائل یاد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کو دکھایا تا ہمارے سروں پر قائم ہو جائے گا کہ آپ جو ہے دستہ بندی ہوگی اس سال کو سننا دینا میں خصوص خصوص شکر گزار مہربانی